روشنی اتنی تیز تھی کہ ہم ایک ایک چیز صاف طور پر دیکھ سکتے تھے پیروں کے بعد ایک لمبی سی سونڈ دکھائی تھی اسی سونڈ میں سے وہ تیز چولا بار بار نکل رہا تھا چولا اندازن اس کی ناک سے پندرہ گز دور تک پہنچتا تھا اس خطرناک مکھی کے پیر آگے جا کر ایک پنجا سے بن جاتے تھے بالکل کبوتر کے پیروں کی طرح اور اپنے اسی پنجے کو دلدلی زمین میں کاٹتی ہوئی وہ آہستہ آہستہ ابھر آ رہی تھی جلدی ہمیں اس کا سر بھی نظر آ گیا کیا بتاؤں کہ یہ سر کتنا بڑا تھا اس سر میں اس کی دو لمبوتری آنکھیں خون کی طرح سرخ نظر آتی تھیں یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں کی جگہ دو بڑے انگارے جڑے ہوئے ہوں ہم لوگ چٹان کی اوٹ میں دبکے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے اور اب وہ پوری طرح غار سے باہر آ چکی تھی اس کا جسم بہت لمبا تھا خیال تو یہ تھا کہ ہاتھی سے بڑی ہوگی مگر اب جب آنکھوں سے دیکھا تو حقیقت کھلی وہ دراصل ویل مچھلی سے بھی لمبی تھی اس کے جسم میں آگ دہک رہی تھی کیونکہ جسم بالکل سرخ تھا خدا کی قدرت کی کیا تعریف کی جائے کیسے کیسے جانور اس نے دنیا میں پیدا کر دیے ہیں غار سے باہر آنے کے بعد مکھی نے وہی تیز سیٹی جیسی آواز نکالنی شروع کر دی اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگی آپ نے ہوائی اڈے پر کسی ہوائی جہاز کو اڑنے سے پہلے ضرور دیکھا ہوگا وہ پہلے ایک جگہ کھڑا رہ کر سیٹی کی سی آواز نکالتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اڑتا ہے یہی حال اس مکھی کا تھا مگر ہمیں ابھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اڑتی بھی ہے یا نہیں اس کے دو بہت بڑے پر نظر تو آ رہے تھے مگر ابھی تک ہم نے اسے ان پروں سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اچانک کچھ دیر بعد اس میں حرکت ہوئی سیٹی کی آواز اور تیز ہو گئی اور پھر اس کے دونوں پر بڑی تیزی سے ہلنے لگے پروں کے ہلنے کے ساتھ ہی آس پاس کے طرف بری طرح لرزنے لگے مٹی اڑنے لگی ایسا لگتا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگی مگر وہ زیادہ اونچی نہیں اڑ رہی تھی مشکل سے زمین سے کوئی پانچ گز اونچی ہوگی اور بس یہ دیکھ کر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم جس پہاڑ پر کھڑے تھے وہ کافی اونچا تھا اگر نیچا ہوتا تو ہم مکھی کی تیز نظروں سے ہر نہ پچ سکتے تھے ہم نے دیکھا کہ وہ اڑتی ہوئی ان دو پہاڑوں ہی کی طرف آ رہی تھی جلدی سے ہم پہاڑ کی چوٹی پر ٹکی ہوئی چٹان کے نیچے دبک گئے اور مکھی دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس طرف جانے لگی جہاں ہم نے آگ لگائی تھی مکھی کے اس طرف جاتے ہی جان نے گھبرا کر کہا بس اب عمل کا وقت آ گیا ہے وہ دوڑ کا مقابلہ میں نے اسی وقت کے لیے کرایا تھا بدقسمتی سے فیروز اس مقابلے میں اول آیا تھا مگر فیروز کو موت کے منہ میں جھونکنا مجھے پسند نہیں ہے وہ بچہ ہے اسے زندگی گزارنی ہے مگر میں نے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیے ہیں اس لیے میں ہی اب پہاڑ سے نیچے جاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں آپ یعنی اس کا مطلب کیا ہے میں نے تعجب سے پوچھا مطلب ہاں مطلب بھی مجھے ضرور بتانا چاہیے جان نے کہنا شروع کیا دیکھو فیروز میں نے دراصل یہ سوچا ہے کہ مکھی جہاں اس وقت گئی ہے وہاں اسے کوئی پرندہ نظر نہ آئے گا وہ بھوکی ہوگی اس لیے سب جگہ کی خاک چھاننے کے بعد مجبوراً وہ واپس اپنے غار میں چلی جائے گی اس مکھی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سمندر سے اوپر نہیں رہ سکتی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں پہلے پہاڑ کے نیچے اتر کر کھڑا ہو جاتا ہوں ان دونوں پہاڑوں سے کم از کم چالیس گز دور کھڑے ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مکھی کے غار سے بھی قریب رہوں گا اور سمندر سے بھی پہاڑ سے نیچے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے مکھی پہاڑوں کے درمیان میں سے نہ گزرے تو مجھے دیکھ کر لازمی طور سے وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرے گی اب غور سے سنو کہ کرنا کیا ہے مکھی جب اپنے غار یا گھر کی طرف واپس آ رہی ہوگی تو لازمی تھکی ہوئی ہوگی اس لیے ہو سکتا ہے وہ یا تو زمین پر کسٹتی ہوئی چلے یا زمین سے بہت پہلے ہی تھوڑے فاصلے پر اڑے تم لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ پہاڑ کی ٹکی ہوئی اس بڑی چٹان کو زور سے ہلانا شروع کر دو اور کوشش یہ کرو کہ جیسے ہی وہ مکھی مجھے دیکھ کر پہاڑوں کے درمیان آ جائے یہ چٹان اس کے جسم پر جا کر گرے میرے خیال میں یہی طریقہ اسے ختم کرنے کا ہو سکتا ہے یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے کی زمین نکل گئی کیونکہ اس میں تو خطرہ ہی خطرہ تھا اگر ہمارا نشانہ خطا ہو گیا تو جیک نے جلدی سے کہا مطلب یہ کہ چٹان پر مکھی نہ گری تو تو یہ کہ میں تیز دوڑتا ہوا سمندر میں جا کر گھس جاؤں گا اور تیرتا ہوا اس طرف نکل آؤں گا جہاں ہم نے آگ لگائی ہے جون نے جواب دیا مگر آپ تیز کس طرح دوڑیں گے آپ تو مقابلے میں پہلے ہی دم توڑ چکے تھے جیک نے کہا نہیں مسٹر جان یہ کام میں کروں گا میں نیچے جاتا ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے چلا کر کہا انصاف سے کام لیجیے دوڑ میں اول میں آیا تھا اس لیے یہ کا کبھی مجھے ہی سر کرنا ضروری ہے پھر دوسری بات یہ کہ چٹان آپ تینوں مل کر جلدی ہلا سکیں گے میں ہوں گا تو اس میں وقت لگے گا کیونکہ میں عمر میں کم ہوں اور کم طاقتور بھی اس لیے اب میں نیچے جاتا ہوں اس سے پہلے کہ جان اور جیک مجھے روکتے میں تیزی سے پہاڑ کی ڈھلان کی طرف بھاگا انہوں نے مجھے بہت آوازیں دی مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور نیچے اترتے اترتے پکار کر کہا مجھے مت روکیے سر بحث میں وقت صرف ہوگا ایسا نہ ہو کہ وہ مکی واپس آ جائے یہ کہہ کر میں جلدی جلدی پہاڑ سے نیچے اترنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں میں ان دونوں پہاڑوں سے چالیس گز کی دوری پر کھڑا تھا مجھے وہاں دیکھ کر مجبوراً جان جیک اور ملا اس ہلتی ہوئی چٹان پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا سیٹی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی بڑی ہیبت ناک آوازیں آ رہی تھی خوف کے مارے میرا رواں رواں لرس رہا تھا میں کہہ نہیں سکتا کہ میری حالت کیا تھی پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور جسم کپ کپا رہا تھا میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر این وقت پر چٹان مکھی کے جسم پر نہ گری تو میرا خاتمہ یقینی ہے مکھی پندرہ گز دور ہی سے مجھے جلا کر خاک لے گی یہ سوچتے ہی میں نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا آسمان کی طرف نظر کرتے ہی میرے آنسو بہنے لگے اور میں بے اختیار سجدے میں گر گیا میرا دل خدا تعالی سے خاموش دعا مانگ رہا تھا میں نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا مگر دل دعا مانگتا رہا آنسو بہتے رہے اور پھر اچانک یوں لگا کہ میرا جسم کپ کپانا بند ہو گیا ہے دل میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی ایسا معلوم ہوا کہ اس وقت اگر سامنے سے ہاتھی بھی آ جائے تو اسے چٹکی سے مسل کر رکھ دوں گا اچانک دھپ دھپ کی تیز آواز مجھے سنائی دی ساتھ ہی ایسا دھماکہ بھی سنائی دیا جس کی وجہ سے زمین لرسنے لگی میں جلدی سے کھڑا ہو گیا کیونکہ سامنے دو پہاڑوں کے بیچ میں سے مجھے وہ خوفناک مکھی زمین پر چلتی ہوئی اپنی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی میں نے پہاڑ کی چوٹی پر نظر اٹھا کر دیکھا تو جان نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہوشیار اور پھر وہ تینوں مل کر چٹان کو ہلانے لگے مکھی ویسے تو آہستہ چل رہی تھی لیکن کبھی کبھی چلتے چلتے پھدک کر آگے بڑھاتی تھی چٹان برابر تیزی سے ہل رہی تھی مکھی قریب آتی جا رہی تھی اور میں نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور پھر وہی ہوا جو جان نے کہا تھا مکھی نے مجھے دیکھ کر زور کی پھنکار ماری اور میری طرف تیزی سے بڑھنے لگی میں سی تانے اسے گور رہا تھا چٹان اور زور زور سے ہل رہی تھی میں نے صرف اتنا دیکھا کہ مکھی جیسے ہی پہاڑوں کے بیچ میں پہنچی اوپر سے چٹان لڑک کر اس کی طرف گرنے لگی مکھی زور سے پھدک کر میری طرف آئی اور پھر پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا دہشت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے بادبانی جہاز کے ڈیک پر چیت لیٹا ہوا ہوں چمکیلی دھوپ نکل رہی ہے ہر طرف سکون سا ہے اور جان مجھ پر جھکا ہوا غور سے مجھے دیکھ رہا ہے مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر جیک کو آواز دی جیک اندر کیبن میں سے دوڑتا ہوا آیا اور میرے قریب بیٹھ کر میرے سر کو سہلانے لگا اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی جب اس نے میرے سر کو سہلایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور سر میں ہلکی سی تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے یہ اندازہ لگا کر میں نے بڑی کمزور آواز میں پوچھا میرے سر پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے مجھے کیا ہوا ہے گھبراؤ مت فیروز جان نے میرا سر تھپ تھپا کر جواب دیا اب تم بالکل ٹھیک ہو بات یہ ہے کہ تم گر گئے تھے اور تمہارا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تھا گرتے ہی تم بے ہوش بھی ہو گئے تھے پورے تیس گھنٹے تک بے ہوش رہے آج تم ہوش میں آئے ہو خدا کا شکر ہے کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تمہارے دماغ کو گرمی پہنچانے کی ضرورت تھی اس لیے ہم نے تمہیں دھوپ میں لٹا رکھا ہے او یہ بات ہے میں نے کمزور آواز میں کہا اچانک مجھے وہ دیوزات مکھی یاد آ گئی خوف کے باعث میرا جسم لرسنے لگا اور میں خوف زدہ آواز میں چلایا مکھی وہ مکھی کہاں ہے جیک نے جان کو خیز نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا فیروز اپنے دماغ پر زور مت ڈالو فی الحال اتنا سمجھ لو کہ تم مکھی کے حملے سے بچ گئے ہو جب تم بالکل تندرست ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں ایک ایک بات بتا دیں گے میں چونکہ سب حال جاننے کے لیے بہت بےتاب تھا اس لیے میں نے جلدی سے کہا نہیں نہیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں خدا کے لیے مجھے سب کچھ بتائیے آخر یہ ماجرا کیا ہے وہ جزیرہ کہاں گیا وہ مکھی کیا ہوئی اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں جان نے جواب دیا ہلو جلو مت اور بولو بھی کم تب میں تمہیں پوری بات سنا دوں گا میں نے اس کی بات مانتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی ان دونوں نے مجھے سہارا دیا اور پھر اندر کیبن میں لے جا کر میرے بستر پر لٹا دیا اس کے بعد جان نے اپنا پائپ سلگایا اور دھواں چھت کی طرف چھوڑتے ہوئے کہنے لگا باتیں بڑی عجیب ہیں فیروز مختصرا تمہیں بتاتا ہوں جب تم ہمارا کہنا نہ مانتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی پہاڑ پر کاہی جمی ہوئی تھی ہر لمحہ تمہارے نیچے پھسل جانے کا خطرہ تھا مگر اس سے بھی بڑا خطرہ وہ تھا جس سے مقابلہ کرنے کے لیے تم نیچے جا رہے تھے ہمارے دلوں کی عجیب حالت تھی ہمارے سامنے تم موت کے منہ میں جا رہے تھے اور ہم کچھ نہ کر سکتے تھے اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ ہم تمہیں زبردستی اوپر کھینچ کر لاتے مکھی آہستہ آہستہ پہاڑ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی میں دلی دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ بڑا بہادر ہوں خود تو جان بچا کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور ایک چھوٹا سا لڑکا موت سے ٹکر لینے نیچے جا رہا ہے مگر وقت اتنا نازک تھا کہ سوچنے سمجھنے کی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت تھی آخر مجبور ہو کر ہم عمل کے لیے تیار ہو گئے جب ہم نے دیکھا کہ تم پہاڑوں سے کافی دور جا کر مکھی کے سامنے سینا تان کر کھڑے ہو گئے ہو تو ہم تینوں نے اس چٹان چٹان کو ہلانا شروع کر دیا جو انگلی لگانے لگانے سے سے ہلنے ہلنے لگی لگی تھی وہ اب ہم تینوں کے زور بری طرح مکھی پھنکارے مارتی ہوئی تمہاری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی چونکہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی اور شدید بھوکی بھی تھی اس لیے ہوا میں اڑ نہیں سکتی تھی اگر خدا نخواستہ اڑنے لگتی تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ تھا اس نے صرف تمہیں ہی دیکھا تھا اس لیے تمہاری طرف بڑھنے لگی ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا دم سے نکل رہا تھا سوچ رہے تھے کہ اگر چٹان بر وقت اس پر جا کر نہ گری تو ہم تم سے ہاتھ دھو لیں گے کیونکہ مکھی کے قریب آ جانے کے بعد تم تیزی سے سمندر کی طرف نہیں بھاگ سکتے تھے لہذا مکھی اپنے شکار کو بھاگتا دیکھ کر ایک سوتار حملہ ضرور کرتی خیر ہم چٹان کو ہلاتے رہے اور جب وہ دیوزاد مکھی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ گئی تو ہم نے چٹان زور لگا کر گرا دی ہماری خوش قسمتی تھی اور خدا کا کرم کہ چٹان بالکل اس کے پیٹ پر جا کر گری بڑے زور کے چپا کے اڑے اور سے گرم گرم لاوا نکل کر ہر طرف بہنے لگا جس طرف بھی لاوا گیا اس نے ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیا چھوٹی چھوٹی چٹانیں تو اس لاوے میں اس طرح پگل گئیں جیسے چینی پانی میں کھل جاتی ہے مکھی مر رہی تھی اور وہ اپنی دم زور زور سے زمین پر پٹک رہی تھی اس کی ناک سے نکلنے والے شولے اب مدھم ہوتے جا رہے تھے اور لوا بڑھتا ہی جا رہا تھا ہم نے تمہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا تھا کہ لاوا کہیں بڑھتے بڑھتے تم تک نہ پہنچ جائے سچ بات تو یہ ہے کہ اس موقع پر میں ملا کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ ایک لفظ کہے بغیر تیزی سے پہاڑ کے نیچے اترنے لگا جب وہ پہاڑ کے نیچے پہنچ گیا تو ہم نے دیکھا کہ لاوا آہستہ آہستہ پہاڑ کو چاروں طرف سے گھیر رہا ہے مگر اس سے پہلے کہ لاوا پہاڑ کو گھیرتا ملا ایک چھلانگ لگا کر لاوے کے اوپر سے گزر گیا اور پھر چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا دوڑ کر تم تک پہنچ گیا لاوا آہستہ آہستہ تمہاری طرف بڑھ رہا تھا اس نے جلدی سے تمہیں اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور دوڑتا ہوا اس طرف پہنچنے کی کوشش کرنے لگا جہاں لاوا ابھی تک نہیں آیا تھا تمہیں لاوے سے بچاتا ہوا آخرکار وہاں پہنچ گیا جہاں ہم نے پہلے پہلے غار میں رات گزاری تھی لاوا اس مقام تک کسی سورج سے بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اور آپ پہاڑ سے کس طرح نیچے اترے میں نے ایک ٹھنڈا سانس لینے کے بعد پوچھا ہم دونوں پہاڑ پر کھڑے مکھی کو اپنا سر زمین پر پٹکتے دیکھ رہے تھے سورج پوری طرح آسمان پر نکل کر چمک رہا تھا اور ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں کوئی چھ گھنٹے اسی طرح کھڑے کھڑے گزر گئے آخرکار کافی دیر کے بعد ہمیں ملاح کی شکل دکھائی تھی وہ اپنے ساتھ موٹے موٹے رستے لیے ہوئے آ رہا تھا ہمیں یقین ہو گیا کہ ملا لازمی طور پر اپنے جہاز میں پہنچا ہوگا اور وہیں سے یہ رستے نکال کر لایا ہوگا اس نے ہمیں نیچے اترنے کا اشارہ کیا جب ہم پہاڑ کے نیچے پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ کسی صورت سے بھی ہم زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے لاوے نے پہاڑ کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا اور اس میں سے بلبلے اور بھاپ اٹھ رہی تھی یہ دیکھ کر ملا نے دور سے چلا کر کہا کہ وہ رستہ ہماری طرف پھینکتا ہے ہمیں چاہیے کہ رستے کا ایک سرا پہاڑ پر اگے کسی طرف سے باندھ دیں ہم نے ایسا ہی کیا اور ملا نے بھی رستے کا دوسرا سرا پہاڑ سے کافی فاصلے پر اگے ہوئے ایک درخت سے باندھ دیا اس کے بعد اس نے ہم سے کہا کہ رستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹکتے ہوئے ہم آگ کا یہ دریا پار کریں آخر ہمیں اس کا کہنا ماننا ہی پڑا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا ہمارے نیچے گرم گرم لاوا ابل رہا تھا اور ہم اس کے اوپر رستے سے لٹکتے ہوئے گزر رہے تھے مختصر یہ کہ ملا کی عقل مندی سے ہم نے اس لاوے کی دریا سے نجات پائی ملا کے پاس پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں جہاز کے اندر کیبن میں چھوڑ آیا ہے غور اسے محفوظ معلوم نہیں ہوا ساتھ ہی وہ مکھی کا سر کاٹنے کے لیے کلاڑا بھی لیتا آیا ہے جب میں نے اس سے پوچھا کہ مکھی کا گمبت سر کس طرح کٹے گا جبکہ لابا اس کے چاروں طرف کھول رہا تھا اس نے ایک بڑی اچھی ترکیب بتائی اس نے کہا کہ دوسرے رستے کا ایک پھندا سا بنائے گا پہلا رستہ تو دونوں درختوں سے بنا ہوا تھا اور وہ کسی صورت سے نہیں کھل سکتا تھا اسے کھولنے کے لیے ہمیں پھر پہاڑ پر جانا پڑتا اس لیے اس دوسرے رستے کا پھندا دور کھڑے کھڑے وہ مکھی کے سر کی طرف پھینکے گا پھندا اگر مکھی کے سر پر اٹھے ہوئے دو سنگوں میں جا کر پھنس گیا تو وہ ہم دونوں کی مدد سے زور لگا کر مکھی کو اپنی طرف کھینچ لے گا ترکیب عمدہ تھی اس لیے ہم نے اس پر فوراً عمل کیا نتیجے کے طور پر ہم نے مکھی کا سر اپنی طرف کھینچ لیا جب سر ہمارے قریب آ گیا تو ہم نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا آنکھیں کیا تھیں دو بہت بڑے بڑے گول نگینے سے تھے اور ان نگینوں میں ہزاروں رنگ نظر آ رہے تھے کسی طرف سے بھی دیکھنے کے بعد یہ رنگ پلٹنے لگتے تھے بڑی دیر تک ہم ان شیشوں کو حیرت سے دیکھتے رہے اور پھر ملا نے ایک تیز خنجر سے وہ قیمتی آنکھیں سر میں سے نکال لیں ان آنکھوں کو حفاظت سے ہم اپنے ساتھ لے کر جلدی جلدی آگے بڑھے ملا پانی کے اس ذخیرے کے قریب رک گیا جو پہلے ہمیں گرم لگا تھا مگر پینے کے لائق تھا جب میں نے پوچھا کہ وہ کیوں رک گیا ہے تو اس نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم جہاز میں سے پانی کے ڈرمز لے کر آئے تاکہ پینے کا پانی یہاں سے جمع کر سکیں مزے کی بات تو یہ ہے فیروز کہ جس ملا پر ہم پہلے حکم چلایا کرتے تھے اب وہی خود ہم پر حکم چلا رہا تھا اور ہم بغیر چون چرا کی اس کی ہر بات مان رہے تھے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ہمارا محسن تھا اور اس نے کچھ دیر پہلے ہماری جانیں بچائی تھیں خیر ہم جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھے جہاز میں سے دو ڈرم نکالے میں نے جھانک کر تمہیں دیکھا تم اس وقت تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے یہ سمجھ کر کہ تم جلد ہوش میں نہ آ جاؤ گے ہم ڈرمز لے کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے ملا نے ڈرمز میں پانی بھرا اور پھر ایک ڈرم اپنے کندھے پر رکھ کر وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا قصہ مختصر یہ کہ اس طرح ہم نے زیادہ سے زیادہ ڈرم پانی سے بھر دیے جس وقت ملا آخری ڈرم لے کر پہاڑ پر چڑھ رہا تھا یہ یک زمین زور سے ہلی اور نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے اچانک جزیرہ ڈانو ڈول ہونے لگا پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ہم نے غور سے جزیرے کی زمین کو دیکھا تو بہت اچمبا ہوا بفرتے ہوئے سمندر کا پانی آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا مطلب یہ کہ جزیرہ ڈوب رہا تھا وقت سے پہلے ہی ڈوب رہا تھا میں نے حیرت سے دریافت کیا ہاں فیروز وقت سے پہلے ہی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ سب اس خوفناک مکھی کے اچانک مر جانے سے ہوا تھا جان نے تمباکو کے لمبے کش لگانے کے بعد کہا جب جزیرہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جہاز بھی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا جہاز ابھی تک پہاڑ کی چوٹی پر ٹکا ہوا تھا جب یہ پہاڑ بھی سمندر میں ڈوب گیا تو ہمارا جہاز بھی آپ ہی آپ پانی کی سطح سے لگ گیا ہم تینوں نے مل کر جلدی جلدی بات بان کھولے اور لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے جہاز کو پہاڑ کی چوٹی سے دور ہٹا دیا ہم چوٹی سے بانس لگا کر زور لگاتے اور جہاز اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک جاتا کوشش ہم نے یہی کی کہ جلد سے جلد اس موت کے جزیرے سے دور چلے جائیں اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو گئے راستے میں ہم نے تمہاری مرہم پٹی کی اور اگلے دن سورج کی پہلی کرن کو مکھی کی آنکھوں سے گزار کر یہ سونا اور ہیرے بنا لیے لو یہ دیکھو اتنا کہہ کر جان نے مجھے چند ہیرے اور سونے کا ایک ٹکڑا دکھایا اس نے بتایا کہ ہیرے تو چند چھوٹے پتھروں سے بنے ہیں اور سونا ایک ٹوٹے ہوئے چاقو کے پھل سے یہ چیزیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اب تک تو میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ مکی کی آنکھوں والی کہانی میں کچھ سچائی نہیں ہے ولیم نے کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے مگر حقیقت میرے سامنے تھی اور اب میں اسے کسی بھی طرح نہیں جھٹلا سکتا تھا آپ کو یہ بتانا تو اب بالکل بیکار سا لگتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح ہندوستان کے ساحل کو مورن تک پہنچے بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہزاروں مشکلیں جھیلتے طوفانوں سے لڑتے نت نئی بلاؤں کا مقابلہ کرتے آخرکار دس ماہ بعد کومورن پر اترے تب ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کپڑے اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ ہم اس حالت میں بستی کے اندر نہیں جا سکتے تھے مجبور ملا کو بھیجا وہ ہمارے لیے سونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی کے بدلے ایسا لباس لے آیا جسے پہن کر ہم انسان نظر آنے لگے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سونے کی ڈلی دراصل مکھی کی آنکھوں ہی کا کرشمہ تھی چند دن اسی بستی میں آرام کرنے کے بعد ہم نے اپنے اپنے گھوڑے لیے اور ساتھ ہی بستی سے چند بڑے بڑے مضبوط تھیلے بھی خرید لیے اس کے بعد ہم اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں اب سے کافی دن پہلے خزانہ دریافت کیا تھا چونکہ اب ہم تازہ دم تھے اس لیے جلدی اس خوفناک جنگل میں داخل ہو گئے جہاں دوبارہ داخل ہونے کی تمنا ہم میں سے کسی کو نہ تھی کیونکہ اس جنگل میں ہمارے ساتھ بڑے عجیب حادثے پیش آ چکے تھے جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بتاتے ہوئے میرا دل اب بھی کانپ رہا ہے کہ خزانے کی زمین دوز دروازے کے اوپر ایک انسانی ڈھانچہ منہ کھولے بڑی بے بسی کی حالت میں پڑا ہوا ملا اور وہ ڈھانچہ عبد کے سوائے کسی اور کا نہیں تھا وہ انسان جو کبھی بڑھ چڑھ کر باتیں بناتا تھا اب مٹی بھر خاک اور سوکھی ہوئی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا کیسی عبرت کا مقام تھا جیک اور ملا نے مل کر وہ زمین پھر کھو دی راستہ دوبارہ صاف کیا اور ہم نے وہ خزانہ ایک بار پھر حاصل کر لیا ہمارے دل خوشی سے پر تھے بوریاں تو موجود تھی ہی اس لیے خزانہ بوریوں میں بھرنے کے بعد ہم واپس کومورن پہنچ گئے یہاں ہم نے اپنے گھوڑے بیچ دیے اور دو ملا اور حاصل کیے ہمارے ساتھ جو ملا تھا اس نے ہم سے درخواست کی تھی کہ اب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے چونکہ اس نے ہماری بہت مدد کی تھی اس لیے ہم نے اس کی یہ التجا قبول کر لی کومورون سے روانہ ہونے پر جان کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی شاید سمندر میں زیادہ عرصے تک رہنے کی وجہ تھی یا پھر اس اس کا بڑھاپا بیماری کے باعث وہ کافی کمزور ہو گیا تھا کیونکہ خشکی کا راستہ بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا اس لیے ہم نے جان بوجھ کر سمندری راستہ اختیار کیا تھا خیال یہ تھا کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہوگا ہم بمبئی پہنچ کر ہی سوچیں گے اور پھر وہیں اس کا فیصلہ کریں گے سوچیں گے کہ خزانے کا کیا کیا جائے مختصر یہ کہ بمبئی پہنچنے کے بعد ہم ایک ہوٹل میں مقیم ہو گئے قسمت کی خوبی دیکھیے کہ میں پہلے دلی کے ایک ہوٹل میں پیرا تھا مگر بمبئی کے ایک عالیشان ہوٹل میں کسی بگڑے ہوئے رئیس کی طرح بڑے کر و رہ رہا تھا یہاں آ کر ہم نے خزانے کے کئی حصے کیے حکومت کو اس کا حصہ دینے کے بعد بھی ہمارے پاس اتنا بچا تھا کہ ہماری ہزار پشتے بھی اپنی زندگیاں آرام سے گزار سکتی تھیں جان اور جیک نے فیصلہ کیا کہ چند ہفتے وہ اسی ہوٹل میں مقیم رہیں گے پھر اس کے بعد امریکہ جانے کا پروگرام بنائیں گے ہم غریبوں اور محتاجوں کی بھی اتنی مدد کر رہے تھے کہ ہر طرف ہمارا شہرا ہو گیا بڑے بڑے لوگ ہم سے ملنے آنے لگے میں خوب سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ ہم سے ملنے نہیں بلکہ ہماری بے شمار دولت سے ملنے آ رہے ہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اور جان ہوٹل کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا پیرا آیا اور میرے سامنے ادب سے جھک کر کہنے لگا جناب آپ سے ایک شخص ملنا چاہتا ہے حکم دیں تو یہیں بلا لوں میں نے جواب طلب نظروں سے جان کو دیکھا اور ان نظروں کا مطلب سمجھ کر جان نے بیرے سے کہا نہیں ہم فیروز کے کمرے میں چلتے ہیں وہیں بلا لاؤ بیرا سر جھکا کر واپس چلا گیا اور پھر ہم دونوں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے جیک شاید کہیں گیا ہوا تھا اس لیے وہ ہماری ہونے والی گفتگو میں شامل نہ ہو سکا ہم ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے بھی نہیں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی جان کے کمین کہنے پر دروازہ کھلا اور بہرا ایک ادھیڑ عمر شخص کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوا بغیر کسی سلام دعا کہ وہ شخص بڑی تیزی سے میری طرف ہاتھ پھیلا کر پڑا اور پھر میرے بچے کہہ کر مجھ سے زبردستی لپٹ گیا میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا اور پھر اس سے بولا آپ کون ہیں اور کیوں مجھ سے بغل گیر ہو رہے ہیں مجھے معلوم تھا میرے بچے کہ تم مجھے نہیں پہچانو گے ارے میاں میں جمال ہوں جمال تمہارا چچا حیرت کا ایک شدید حملہ مجھ پر ہوا خود جان کی بھی یہی حالت تھی شاید وہ اس اجنبی کی گفتگو سمجھ گیا تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا آیا ہوں کہ وہ دنیا کی تقریباً سبھی زبانیں تھوڑی تھوڑی ضرور جانتا تھا چچا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب کیا آپ واقعی فیروز کے چچا ہیں اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا جان کی زبانی اتنا سنتے ہی وہ شخص دار و قطار رونے لگا ہم اس کی شکل تکے جاتے تھے اور وہ روئے جاتا تھا کافی دیر تک یہ ڈرامہ ہوتا رہا آخر مجھے خود ہی اس کو خاموش کرنا پڑا میں نے کہا تعجب ہے مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ میرا کوئی چچا بھی ہے جس وقت میں روٹی کے دو ٹکڑوں کا محتاج تھا اور ایک ہوٹل میں گیری کر رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے او فروز میرے بیٹے میرے دل پر چل کے مت لگاؤ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم پر کیا بیتی ہے میں جاپان گیا ہوا تھا اس شخص نے مجھے پھر گلے لگانے کی کوشش کی مگر میں پیچھے ہٹ گیا اور اسے تیز نظروں سے گھرتے ہوئے بولا چلیے مان لیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے مگر اب آپ میرے پاس کیا لینے لینے آئے ہیں کیا آیا ہوں اس نے حیرت سے کہا بیٹا تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں جی شکریہ تکلیف کی ضرورت نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا لہذا اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں مگر بیٹا آخر تمہیں وہ شخص اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی جان نے فون اٹھایا اور پھر آپریٹر کی بات سن کر بولا انہیں بھی بھیج دیجیے کون ہے میں نے جان سے پوچھا دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے اس کا نام دنیا ہے فیروز تمہارے ایک دوسرے چچا آ رہے ہیں میں ابھی حیرت سے جان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان آدمی بہترین سوٹ پہنے اندر داخل ہوا مجھے دور سے ہی انگریزی ملی اردو میں بولا hello dear Feroz how are you تم کیسے ہو آئی ایم یور انکل میں جان کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر جان نے انگریزی میں ہی ان حضرت سے کہا آپ فیروز کے چچا ہیں یقیناً میں ہی فیروز کا چچا ہوں مگر کون سے چچا ہیں پہلے دوسرے تیسرے یا چوتھے کیا مطلب انہوں نے چونک کر پوچھا جینٹل مین ہم صرف دو بھائی ہیں وہ مجھ سے بڑے تھے اور میں چھوٹا ہو تو پھر آپ انہیں بھی پہچانیے جان نے پہلے آنے والے میرے چچا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بھی فیروز کو اپنا بھتیجا کہتے ہیں وہ جناب یہ اچھی رہی یہ کوئی طریقہ ہے فیروز میرا بھتیجا ہے کمال ہے کہ اب دوسرے لوگ بھی اس کے چچا بن کر آنے لگے اتنا کہہ کر وہ صاحب میرے پہلے چچا سے لڑنے لگے ہم دونوں خاموش بیٹھے ان کی نوک جھونک دیکھتے رہے اور جب یہ لڑائی بڑھتی گئی تو میں نے اکتا کر ان سے کہا صاحبان خاموش رہیے لڑیے مت اور برائے کرم فوراً یہاں سے تشریف لے جائیے میں ایک یتیم لڑکا ہوں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے میرا کوئی چچا نہیں ہے اس لیے آپ دونوں یہاں سے فوراً نکل جائیے وہ دونوں حیرت سے میرا منہ تکنے لگے انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جان نے انہیں ٹانٹ دیا اور وہ لڑستے کاپتے باہر چلے گئے ان کے جانے کے بعد جان سوچ میں پڑ گیا آخر کچھ دیر بعد بولا یہ تو بڑی مصیبت ہوئی فیروز اس طرح تو روزانہ کوئی نہ کوئی تمہارا چچا یا مامو بن کر آنے لگے گا آخر ایسے لوگوں سے ہم کس طرح نجات حاصل کریں گے ویسے ایک بات ہے فیروز فرمائیے کون سی تم نے آج تک مجھے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم کون ہو تمہارے والدین کون تھے ان کا پیشہ کیا تھا ہاں بس مجھے اتنا یاد ہے کہ تین یا چار سال کی عمر تک میں ایک بہت بڑے اور صاف ستھرے مکان میں رہتا تھا ایک عورت تھی جو شاید میری آیا تھی وہ مجھے بڑے لاڈو پیار سے رکھتی تھی مجھے میرے والد کے قصے مزے لے لے کر سناتی تھی والد کے قصے جان نے حرس سے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا جی ہاں یہی سمجھیے صرف دو تین بار دیکھا تھا پانچ چھ سال کی عمر میں ایسی باتیں یاد کسے رہتی ہیں میری عمر اتنی ہی تھی ہلکا سا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے وہ ایک لمبے تڑنگے آدمی تھے اور ان کی مونچھیں بھی تھیں شاید وہی میرے والد ہوں گے پھر وہ کہاں گئے جان نے جلدی سے پوچھا پتا نہیں کہاں گئے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو تم دلی کے ہوٹل میں کس طرح ملازم ہوئے مجھے اتنا یاد ہے کہ اس بوڑھی عورت نے مجھے ایک گھر میں بھیج دیا تھا جہاں بچے ہی بچے تھے ان بچوں کے ماں باپ بھی نہیں تھے اس وقت تو مجھے معلوم نہ تھا کہ اس گھر کو کیا کہتے تھے ہاں مگر اب میں جانتا ہوں کہ وہ یتیم خانہ تھا اور اسی یتیم خانے سے بعد میں مجھے دلی کے اس ہوٹل میں بیرا بنا کر بھیج دیا گیا بس یہی میری کہانی ہے اتنا کہہ کر میں افسردہ ہو گیا دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے ماں اور باپ جنہیں میں نے بہت ہی کم دیکھا تھا مجھے یاد آ گئے دل سے ایک ہوک سے اٹھی اور آپ ہی آپ میری آنکھیں آنسو سے بھیگ گئیں میں پھر اتنا بےتاب ہوا کہ منہ چھپا کر بری طرح رونے لگا یہ دیکھ کر جان نے جلدی سے اٹھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا میرے آنسو پہنچے اور کہنے لگا گھبراؤ مت فیروز میرے بیٹے میں کل بمبئی کے سب یتیم خانوں میں جاؤں گا اور خدا نے چاہا تو تمہارے والد کے بارے میں بہت کچھ پوچھ کر آؤں گا تم اپنا دل چھوٹا مت کرو آرام کرو آرام تو مجھے کرنا ہی تھا کیونکہ اب میں اتنا دولت مند تھا کہ میری پوری زندگی ایشو آرام میں گزر سکتی تھی مگر جسے سکون کہتے ہیں وہ مجھے میسر نہیں تھا لوگوں کے کہنے سے بار بار یہ بات دل میں کھٹکتی تھی کہ آخر میں کون ہوں میرے ماں باپ کون تھے میرے والد زندہ ہیں یا مر گئے ہر وقت بس میں یہی بیٹھا سوچتا رہتا بہت سے لوگ مجھ سے ملنے آئے مگر میں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا مجھے یقین تھا کہ ان میں سے بیشتر میرے چچا ماموں بھائی یا دور کے رشتے کے عزیز ہوں گے کچھ چندہ مانگنے آئے ہوں گے اور کچھ مجھے اپنے کلب کا ممبر بنانے زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن جان ایک بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے میرے کمرے میں آیا عورت لاٹھی ٹیک کر چل رہی تھی اس کی کمر جھکی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھی فیروز یتیم خانوں میں پوچھ گچھ کے بعد میں نے تمہاری آیا کو ڈھونڈ نکالا ہے دیکھو یہی تمہاری وہ آیا ہیں جو تمہیں بچپن میں بہت پیار کرتی تھی آؤ ان سے ملو فیروز بیٹا تو کہاں ہے میرے پاس ہاں. مجھے بہت کم دکھائی دیتا ہے میرے لال عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا آواز سن کر میں سمجھ گیا کہ در حقیقت وہ میری آیا ہے خوشی کے مارے کپ کپاتا ہوا میں اس کے پاس پہنچا میری شکل خوب غور سے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور تھاڑے مار مار کر رونے لگی میرے چاند میں نے تجھ پر کتنے ظلم ڈھائے ہیں ہائے میں بھی کتنی کم وقت ہوں کہ تجھے پال نہ سکی مجھ نصیب و جلی نے تجھے یتیم خانے میں داخل کرا دیا مگر بیٹے اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ تھا تو میرے پاس رہتا تو فاقوں سے مر جاتا میرے بچے اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی میں خود بھی اسے لپٹ کر رو رہا تھا جب ہم دونوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہوا تو جان نے عورت سے کہا اما اب تو تم نے پہچان لیا ہے کہ یہ فیروز ہے تم راستے میں کہتی تھیں کہ اس کے سینے پر ایک کالا داغ ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ داغ واقعی اس کے سینے پر ہے فیروز تم انہیں وہ داغ بھی دکھا دو میں نے سینہ کھول کر آیا کو وہ داغ دکھایا تو وہ پھر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی جو ان کے بار بار یہ کہنے پر کہ وہ میرے والد کے بارے میں بتائے بڑھیا نے کہنا شروع کیا فیروز کسی معمولی خاندان سے نہیں ہے صاحب بلکہ اس کی رگوں میں نوابی خون دوڑ رہا ہے اس کے دادا نواب تھے اور کلکتہ میں ان کی بہت بڑی جائیداد تھی اس کے والد بہت پڑھے لکھے آدمی تھے انہوں نے امریکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم پائی تھی اور بڑے عرصے کے بعد بمبئی لوٹے تھے بمبئی ہی میں ان کی شادی ایک بورے اسٹیٹ کی لڑکی سے ہوئی شادی کے بعد ہی جنگ شروع ہو گئی اس کے والد بہت بڑے سرجن تھے اس لیے انہیں بھی لڑائی پر جانا پڑا تبھی فیروز پیدا ہوا اس کی پیدائش کے دو مہینے کے بعد اس کی ماں ایک بیماری میں مر گئی اور نن نے فیروز کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گئی تب میں نے اسے پالا پوسا اس کے والد صرف دو بار اسے دیکھنے آئے تھے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے میں سمجھتی ہوں کہ وہ جنگ میں کام آ گئے ہوں گے یہ سن کر میرے دل کو ایک دھچکا لگا مگر یہ انکشاف میرے لیے خوشی کا باعث تھا کہ میں ایک اعلی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں بڑھیا نے سانس لے کر پھر کہنا شروع کیا میں اتنی بے وقوف تھی کہ میں نے قانون کی مدد لیے بغیر فیروز کو گھبرا کر یتیم خانے میں داخل کرا دیا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے اور اسے یتیم خانے میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں تو بس اپنی غریبی سے آجز تھی پریشان تھی اسی لیے یہ عجیب کام کر بیٹھی مگر اماں فیروز کے والد کا نام کیا تھا یہ تم نے نہیں بتایا کرنل پرویز تھا ان کا نام وہ بہت خوبصورت اور بہادر کرنل پرویز جان نے چونک کر کہا اور تم نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی تھی جی ہاں میں کیا بتاؤں کتنے اچھے آدمی تھے وہ فیروز نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف پھیلاتے ہوئے کہا فیروز میرے بچے تمہارے نقلی چچا تو تمہیں بہت سے ملے مگر اب اپنے اصلی چچا سے بھی مل لو کیا مطلب یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے تعجب سے کہا کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا مگر خدا کی مرضی بھی یہی تھی میرے بیٹے تمہارے والد کو میں نے اچھی طرح دیکھا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتے رہے ہیں آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ میں حیرت سے ایک ایک کو دیکھ رہا تھا سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے جان نے مجھے گلے لگانے کے بعد سب باتیں تفصیل سے بتائیں والد کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات تک مجھے بتائی اس نے بتایا کہ والد کافی عرصے تک واشنگٹن کے ایک کالج میں اس کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے جان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کے پاس والد کی جو تصویریں ہیں ان میں سے بہت سی وہ مجھے بھیج دے گا آخر میں اس نے کہا مجھے فخر ہے فیروز کہ تم ایک بہت اچھے خاندان سے ہو پہلے تمہاری باتیں سن سن کر میں حیرت کیا کرتا تھا کہ ایک معمولی سے لڑکا آخر کس طرح اس کی عقل مندی کی باتیں کر سکتا ہے مگر مجھے اب کوئی حیرت نہیں ہے تم اس باپ کے بیٹے ہو جو کالج میں ہمیشہ اول آیا کرتا تھا جو بے حد بہادر اور ذہین تھا اور اس کی یہ ذہانت اور بہادری ہی تمہارے اندر پائی جاتی ہے یہ ہے وہ عجیب و غریب داستان جسے سنتے ہوئے کئی بار آپ نے دل میں کہا ہوگا کہ یہ ناممکن ہے مگر یہ حقیقت ہے اور مجھ پر پیتی ہے ان واقعات کو بیتے ہوئے اب عرصہ ہو گیا ہے اس وقت میں اپنے عالی شان کمرے میں بیٹھا ہوا یہ کہانی سنا رہا ہوں میری بیوی دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی میری ننی سی بچی کے لیے اونی سویٹر بن رہی ہے میرے دادا اور میرے والد کی جتنی بھی جائیداد تھی اس کا اب میں تنہا مالک ہوں اس کے ساتھ ہی میری اپنی ایک جہاز کمپنی بھی ہے میرے جہاز دور دراز کے ملکوں میں آتے جاتے ہیں یہی اب میرا کاروبار ہے ہے اور خدا کا شکر کہ میری ایمانداری کی بدولت یہ کام خوب چل رہا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجھے یہ عزت صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کا وفادار رہا میں نے کبھی لالچ اور بےمانی نہیں کی جان کے بارے میں مجھے اتنا اور بتانا ہے کہ مکھی کی آنکھیں حفاظت سے بند کر کے وہ انہیں اپنے ساتھ امریکہ لے گیا رہے جیک اور ملا تو جیک تو جان کے ساتھ ہی امریکہ چلا گیا تھا ملا جس کا نام کرشنا سوامی ہے اب میرے ساتھ ہی ہے اور میرے کام کو چلاتا ہے ایک طرح سے وہ میرے کام میں میرا سب سے بڑا مددگار بنا ہوا ہے جان آج کل واشنگٹن میں اندھے بچوں اور بیواؤں کا ایک اسکول چلا رہا ہے اس خوفناک مکھی کی آنکھوں کی مدد سے اس نے بتیرے بچوں کی آنکھوں کو روشنی عطا کی ہے اور ہزاروں بیواؤں کی مالی امداد بھی کی ہے اب بھی اس کے خط میرے پاس آتے رہتے ہیں اور ان خطوں کو پڑھ کر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مجھ سے اور میری بیوی زرینا اور بچی نجمہ سے محبت کرتا ہے کئی بار وہ بذریعہ ہوائی جہاز امریکہ سے بمبئی آیا اور مجھ سے مل کر گیا اس سے بچھڑتے وقت مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے حقیقی باپ سے جدا ہو رہا ہوں ایک خوشخبری اور سنیے چند دن پہلے ہی مجھے جان کا خط ملا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی تمام دولت میری ننی نجما کے نام لکھتی ہے میرے نام اس لیے نہیں لکھی کہ اب اسے مجھ سے زیادہ میری بچی نجما پیاری ہے مجھے اب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میری محنت ہمت اور وفاداری نے مجھے وہ کچھ دے دیا ہے جو شاید کسی شہنشاہ کو بھی نہ ملا ہوگا دولت عزت شہرت اور دنیا بھر کے ایش و آرام مجھ سے زیادہ خوش نصیب شاید اس دنیا میں کوئی ہو میرے حیرت انگیز خوفناک اور طویل سفر نے مجھے یہی سبق دیا ہے کہ اگر ہم مصیبتوں سے نہ گھبرائیں ہر حال میں خدا سے لو لگائے رکھیں ڈر اور خوف کو دل کے قریب بھی نہ آنے دیں ہمت ایمانداری اور محنت سے ہر کام کریں تو خدا ہماری مدد ضرور کرے گا اور ہم ایک ایسے درجے پر پہنچ جائیں گے کہ دنیا رشک کرے گی میری مثال آپ کے سامنے موجود ہے اچھا اب اجازت چاہوں گا دوسرے کمرے سے زرینا مجھے سویٹر کا نمونہ پسند کرنے کے لیے بلا رہی ہے اور میں دو گھنٹے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بس ایک منٹ میں آیا اب چلتا ہوں خدا حافظ